ترجمہ اس کا یہ ہوتا ہے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے پھر سے ایک مرتبہ ترجمہ اللہ یوں فرماتے ہیں کہ الرحمن الرحیم جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے تو رب العالمین کے بعد الرحمن الرحیم بڑھایا دوسرے آیت میں الرحمن الرحیم کو ذکر فرمایا مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کے ذریعے قرآن کے پڑھنے والوں کو تین سبق دیے گئے تین لیسن دیے گئے پہلا سبق تو یہ دیا گیا کہ اللہ نے جو کائنات کے نظام کو چلاتا ہے تو یہ اللہ نے جو کائنات کو بنایا تو اس کی صفت رحمت سے بنایا ہے اور اس کی صفت رحمت یہ صفت غزب پر بھاری ہے اللہ کی جو رحمت ہے وہ رحمت کا پہلو اللہ کے غصے پر بھاری ہے یعنی اللہ کی رحمت زیادہ ہے اللہ کے غصے کے مقابلے میں حدیث میں جس کو ذکر فرمایا بخار شریف میں روایت ہے ان نہ رحمتی سبقت غذبی میری رحمت میرے غصے سے بڑھی ہوئی مفسرین نے اس کی مثال عجیب دی فرمایا کہ دیکھو اللہ رب العزت نے جنت کو بھی پیدا فرمایا جہنم کو بھی پیدا فرمایا اللہ نے جنت کے آٹھ دروازے بنائے کل ذکر آیا تھا جس کا الحمد کی تفسیر میں تو اللہ نے جنت کے آٹھ دروازے بنائے اور جہنم کے اللہ نے سات دروازے بنائے قابل غور بات ہے کہ جنت کے آٹھ دروازے اور جہنم کے سات دروازے اب اللہ چاہتا تو دونوں میں برابری لا سکتا تھا دونوں ساتھ ساتھ رکھتا یا دونوں آٹھ آٹھ رکھتا لیکن اللہ نے جنت کا ایک دروازہ زیادہ رکھا جہنم کے مقابلے میں تو جنت کیا ہے کہ اللہ جس سے راضی ہوگا اس کو جنت دے گا اللہ کے رحمت کی جگہ ہے جنت اور جہنم کیا ہے جس سے اللہ ناراض ہوگا اسے جہنم میں جانا پڑے گا اللہ کے غصے کی اللہ کے غضب کی جگہ ہے تو اللہ نے جنت کے آٹھ دروازے اور جہنم کے سات دروازے پیدا کر کے بتلایا کہ میری رحمت میرے غصے سے بڑی ہوئی ہے یہ ہے اس کی حکمت اس کی مثال دی کہ دیکھو اللہ کی رحمت بڑی ہے تبھی تو جنت کے دروازے زیادہ اور جہنم اللہ کے غضب کی جگہ غضب رحمت کے مقابلے میں کم ہے تو جہنم کے سات دروازے بنائے اس کی حکمت بیان فرمائی تو پہلا سبق یہ دیا اللہ نے کہ اللہ کی رحمت یا اللہ کے غصے سے بڑھی ہوئی ہے دوسرا سبق ہمیں یہ دیا گیا کہ جب اللہ کی رحمت اتنی زیادہ ہے تو اے لوگوں اے قرآن کے پڑھنے والوں اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھاؤ اور اپنے گناہوں پر توبہ کرو اللہ سے معافی مانگو کہ اللہ کی رحمت تو بہت زیادہ ہے ہمارے گناہ کیا ہو سکتے ہیں حدیث میں روایت ہے ترمن شریف کی روایت ہے اگر کسی کے گناہ مان لو کوئی ایسا نہیں ہو سکتا لیکن پھر بھی مان لو بالفرض و تقدیر اگر کسی کے گنا پوری دنیا بھر کرو دنیا تو کیا آسمان کی چھت تک پہنچ جائے کسی کے گنا لو بل جنوب کا انان سما آسمان تک پہنچ جائے فرتنی اے میرے بندے اگر تو اس کے بعد مجھ سے معافی مانگے گا مجھ سے اس کے بعد استغفار کرے گا غفر تو لگا ولا ابالی میں تجھے معاف کر دوں گا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے تو اللہ کی رحمت کا تو ہم کیا ٹھیک یعنی اندازہ کر سکتے ہیں اور یہ تو رحمتوں والا مہینہ چل رہا ہے اور پھر مغفرت والا اشرا چل رہا ہے تو اب ایسے وقت میں بھی اگر اللہ سے ہم مانگیں گے نہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کروائیں گے کون سا وقت آئے گا لطائف المعارف میں ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا من رحیمہ فی رمضان فہول مرحوم جس آدمی پر رمضان میں اللہ رحم کر دے وہ مرحوم ہے مرحوم والا وہ مرحوم جو ہمارے ہیں وہ نہیں میت والا مرحوم نہیں مرحوم کا معنی اللہ اس پر رحم کیا ہوا تو جس پر اللہ رمضان میں رحم کر دے وہ مرحوم ہے آگے فرمایا کہ من فی ہی اور جو اس مہینے میں جو خیر سے محروم رہا من خوری میں خیر ہی جو خیر سے اس مہینے میں معروم کیا گیا تو وہ کیا ہے محروم ہے پہلا مرحوم تھا دوسرا محروم ہے اور کہا کہ جو اس جو اس مہینے میں ولم لم یتزوت زیادہ ہو جو اس مہینے میں اپنے آخرت کے سفر کی تیاری نہ کرے آخرت کے نیکیوں کا ذخیرہ نہ کرے تو کہا کہ وہ ملعون ہے سمجھے تو اب یہ مبارک مہینہ اور اس کے مبارک ایام مبارک گھڑیا یہ تو گویا کہ اللہ کی رحمت کو لوٹنے کا مہینہ ہے معمولی معمولی بہانے پر اللہ مختلف بخاری شریف کی روایت آپ کو سناؤں حدیث میں یوں فرمایا کہ منصوم رمضان ایمان و احتساب انبو انگو فر علومات بھی جو انسان ایمان کے ساتھ اور اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے شوق کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھے گا اللہ پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا ایک روایت میں فرما من قام رمضان ایمان غفر تقدم من جو اللہ کے سامنے تراوی میں خوش دلی کے ساتھ ایمان کے ساتھ ثواب کی امید رکھ کر کھڑا ہوگا اللہ پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا تو اللہ کی رحمت تو ایسی ہے کنز العمان کی ایک روایت ابھی پڑی فرمایا کہ اللہ قبل ظہر اور بہن جو آدمی ظہر سے پہلے چار رکعت سنت پڑھے گا تو فرمایا کہ اللہ اس دن کے اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا ہم اس کو سمجھ سنت ہے نا فرض میں تو ہم پہنچ جاتے ہیں نا سنت یعنی صحابہ اور ہم میں فرق بزرگوں نے بیان کیا کہ صحابہ سنت کو سنت جان کر عمل کرتے تھے کہ سنت ہے اور میں چھوڑوں میرے نبی کی سنت اور میں چھوڑوں صحابہ سنت کو سنت سمجھ کر کرتے تھے اور ہم سنت کو سنت سمجھ کر چھوڑتے ہیں کہ سنت ہے نا فرض تو نہیں ہے نا یہ ہم میں اور صحابہ میں فرق تھا تو کہا کہ جو تفسیر عزیزی میں لکھا ہے کہ نہیں سنت کو ہلکا سمجھنا کتنا خطرناک ہے آپ کو یہ سمجھاؤ سنت تو کیا کہا کہ جو انسان نفل کو ہلکا سمجھ کر چھوڑتا رہے گا نفل نفل کام چھوڑتا رہے گا خطرہ ہے کہ آگے چل کر وہ سنت کو چھوڑے گا جو انسان سنتوں کو چھوڑنے کی عادت ڈالے گا کہ سنت چھوڑ دو چھوڑ دو سنت سنت سنت سمجھ کر وہ آگے چل کر فرائض کو چھوڑے گا خطرہ ہے اس بات کا اور جو انسان فرائضوں کو چھوڑنے کی عادت ڈالے گا کہ چھوڑو چھوڑو چھوڑو خطرہ ہے کہ اس کا ایمان کہیں چلا نہ جائے موت سے پہلے پہلے اس لیے میرے بھائی تو کہا کہ یہ یعنی میں تو آپ کو اللہ کی رحمت بتلا رہا تھا کیا جوہر سے پہلے چار رکعت سنت پڑے گے اللہ اس دن کے گناہوں کو معاف کر دے گا تو یہ تو رحمتوں کو مہینہ اور رحمتوں کی گھڑی اور ایسے اللہ کی رحمت تو ہر وقت تین سو پینسٹھ دن چوبیس گھنٹے اترتی رہتی ہے اب اگر ایسے یعنی اس میں بھی ایک خاص وقت ہے اب اس خاص وقت میں بھی اگر رحمت کو نہیں لوٹیں گے ایک نیکی کا یعنی نفل کرو فرض کا ثواب لے لو اور ایک فرض کرو ستر فرضوں کا ثواب لے لو اگر ایسے وقت میں بھی اگر ہم اللہ کی رحمت کو نہیں لوٹیں گے تو کب لوٹیں گے میرے بھائی تو دوسرا سبق ہمیں یہ دیا کہ اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھاؤ اور اپنے گناہوں کو معاف کرواؤ تیسرا سبق یہ دیا کہ جب اللہ بےحد مہربان نہایت رحم والا ہے اور اے بندو اللہ نے تم پر رحم کیا ہے رحمت کی بارش اتار رہا ہے تو تم بھی آپس میں ایک دوسرے پر رحمت کا اور رحم کا معاملہ کرو ایک دوسرے کے ساتھ رحم رحمت سے پیش آؤ ایک دوسرے کے ساتھ کرم کا رحم کا معاملہ کرو ایک دوسرے کے کام آؤ یہ تیسرا سبق ہمیں گویا کہ دیا گیا ہمارے استاد حضرت شیخ حنیف صاحب فرماتے ہیں کہ وہ زندگی کس کام کی جو کسی کے کام نہ آئے زندگی مسلمان کی کس کام کی جو ہمارے کسی مسلمان بھائی کے کام نہ آئے آپ نے وہ فضائل رمضان میں آپ برسوں سے سنتے ہوں گے حضرت عبداللہ ابن عباس کا وہ واقعہ کہ نفل احتکاب میں تھے اور احتکاب کو ایک سائل کے سوال کی وجہ سے ایک ضرورت کی وجہ سے یعنی احتکاب کو توڑ دیا تو ہماری زندگی بھی دوسروں کے فائدے میں ہونی چاہیے دوسروں کے کام آنے والے ہونے چاہیے دوسروں پر احسان کا معاملہ کرنے والے ہونے چاہیے اگر آج ہم کسی کے کام آئیں گے کسی کی ضرورت پوری کریں گے اللہ رب العزت قیامت میں ہماری ضرورت کو پورا کرے گا تو یہ تین سبق دیے پہلا سبق کہ اللہ کی رحمت غصے سے بڑی ہوئی ہے دوسرا سبق کہ اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھاؤ اپنے گناہوں کو معافی مانگو اور تیسرا سبق کہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھائی کا رحم کا کرم کا معاملہ کرو پھر کی بات یہ ہے کہ اللہ نے الرحمن اور رحیم اپنے جو بہت سے نام ہیں اللہ کے اسما میں سے دو ناموں کو انتخاب کیا یہاں پر الرحمن اور رحیم اور دونوں رحمت سے نکلے ہوئے تو الرحمت والے دونوں ناموں کو استعمال کر کے اللہ نے گویا کہ بتلایا کہ انسانوں کو جو میں عالمین کی پرورش کرنے والا ہوں اور جو عالمین کو میں پوری دنیا کے کائنات کو جو میں بنانے والا ہوں اور سب کی جو پرورش کرتا ہوں کسی کے دباؤ میں اور کسی کے پریشر میں آ کر میں نے یعنی کائنات کو نہیں بنایا کسی نے مجھے مجبور کیا ہو اور میں نے کائنات کو بنایا بلکہ میں نے اپنی رحمت سے کائنات کو وجود دیا ہے یہ جو پوری کائنات اللہ نے بنائی اپنی رحمت کی توفیل میں اللہ نے بنائی ہے شاہ عبد الغنی فلپوری رحمت اللہ علیہ عجیب بات فرماتے تھے کہ لوگوں ہم ذرا غور کریں لوہار ایک کینچی بناتا ہے چھوٹی سی یا ایک چھوٹی سی چمچ بناتا ہے یا پھر کیا ہے کاتر بناتا ہے کوئی بھی چھوٹی سی چیز چھری بناتا ہے تو اس کے لیے پہلے آگ کے اندر تپاتا ہے ٹھیک ہے نہیں بھائی اور اس کے بعد اس کے اوپر ہتھوڑا مار کے اس کو درست کرتا ہے کہا کہ اے گافلو اے میرے مجھ سے بھاگنے والو اے ظالمو میں نے تمہیں ماں کے پیٹ کے اندر بنایا کیا تمہاری ماں کے پیٹ پر میں کوئی ہتھوڑا لگانے آیا تھا تمہیں تو اس طرح بنایا کہ تمہیں تو کیا تمہاری ماں جس کے پیٹ میں تم پل رہے تھے نہ اس کو پتا چل رہا تھا نہ تمہیں پتا چل رہا تھا کہ کون سا حصہ کب وقت بن کس وقت بن رہا ہے ماں کو پتا ہے کہ آج ہاتھ بنا کل منہ بنا کہ نہیں جی؟ کہا کہ تمہیں تو اس طرح بنا یہ میری رحمت ہے میری رحمت نہیں ہے تو اور کیا ہے تو اللہ نے ہم سب کو پوری کائنات کو جو بنایا وہ اللہ نے اپنی رحمت کے تفیل میں بنایا ہے اس لیے یہاں اللہ نے الرحمن اور رحیم دو باتوں کو ذکر فرمایا پھر جب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں الرحمن رحیم آ چکے تھے تو واپس یہاں پر الرحمن رحیم ڈبل کیوں تکرار جس کو ہیں تکرار اس لیے کیا امام فخر الدین راضی فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی رحمت کے وسیع ہونے کے لیے بار بار اس کو لائے پہلے بھی لا چکے تھے واپس اسی بات کو لائے کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے اس بات کو بتلانے کے لیے واپس یہاں الرحمن الرحیم کہا گیا تو بغیر یعنی یعنی اب یہ رحمان اور رحیم مانے کے اعتبار سے دونوں قریب قریب ہے رحمت سے نکلے ہوئے لیکن مفسرین فرماتے کہ رحمان کا معنی عام رحمت ایکسپینسو وسیع رحمت اور رحیم کا معنی ایک دم زیادہ رحمت یعنی اور رحمان کا معنی عام رحمت اور رحیم کا معنی تام رحمت مکمل رحمت اور اس کے ذیل میں مفسرین نے یہ بات بیان فرمائی کہ دیکھو رحمان یہ فعلان کے وزن پر عربی میں ہے اور رحمان اس وزن پر جتنی بھی باتیں آتی ہے اس کے اندر شدت ہوتی ہے لیکن دوام ہمیش بھی نہیں ہوتی ہے جیسے کہ سکران یعنی سکران جس کو بعض کو ہے اور اسی طرح کیا ہے اور بھی الفاظ استعمال کیے اس میں کیا ہے غزبان غزبان یعنی غصے کی حالت سکران یعنی نشہ کی حالت دیکھو نشا سکران جو نشا کرے گا شدت سے نشہ چڑھ جائے گا بہت زیادہ ہوگا لیکن تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوگا نشا اتر جائے گا غصہ ہوگا تو غصہ ایک دم سختی سے آ جائے گا انسان کو لیکن تھوڑے وقت کے بعد گسا چلا بھی جائے گا تو یہ جہاں فعلان کا وزن ہوتا ہے وہ تیزی سے آتا ہے لیکن اس میں ہمیشگی نہیں ہوتی ہے تو اللہ نے رحمان کو استعمال فرمایا تو یہ گویا کہ دنیا کے لیے ہے کہ دنیا کے اندر اللہ کی رحمت بہت تیزی سے آتی ہے ہے نہیں سب کو گھیرے ہوئے مومن کافر باغی اللہ کا فرما بردار نمازی بے نمازی روزے دار بے روزے دار سب پر اللہ کی رحمت ہے یعنی اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ بھائی یہ کیا ہے رحمان کی وزن پر ہے یعنی سب پر اللہ کی رحمت یعنی ایک دم وسیع ہے لیکن جب دنیا ختم ہو جائے گی اور کیا ہے قیامت آ جائے گی تو یہ رحمان والی رحمت ختم ہو جائے گی بند ہو جائے گی اب ہر ایک کو اس کے عمل کے بقدر ثواب اچھا عمل تو ثواب برے عمل تو اس کی سزا ملے گی تو یہ رحمان والی رحمت گویا کہ دنیا کے لیے اور یہ رحیم ہے اور رحیم عربی میں جہاں بھی آتا ہے فعیل کا وزن وہ دوام کے لیے ہمیشگی کے لیے آتا ہے ہم کہتے ہیں نا بھائی کریم ہے کریم کا مطلب یہ ہمیشہ کرم کرتا ہے سخاوت کرتا ہے کہ جمیل خوبصورت یعنی ہمیشہ ہمیشہ خوش خوبصورت ہی ہے یہ تو دیکھو تو رحیم استعمال کیا گیا یہ گویا کہ آخرت کے لیے ہے اب اللہ آخرت میں جب رحمت کا معاملہ کرے گا یہ رحیم ہے یعنی جس پر بھی اللہ رحمت کا معاملہ کرے گا ہمیشہ ہمیں اس کے لیے اس کے لیے رحمت ہوگی اس لیے کہا یا رحمان دنیا وہ رحیم الآخرہ رحمان اللہ دنیا کے اعتبار سے کہ بھائی سب پر رحمت ہے لیکن آخرت ہوگی تو یہ رحمت ختم اور رحیم یہ جس پر بھی اللہ کی آخرت میں رحمت ہوگی ہمیشہ ہمیں اس کے لیے ہوگی تو رحمان الدنیا رحیم الآخرہ یہ ہے اس کا فرق مفسرین نے بیان فرمایا اور اللہ کی رحمت تو ایسی آخرت میں ہوگی اور جس پر بھی ہوگی رمیش ہمیش کی ہوگی اور معمولی معمولی بہانے پر اللہ کی رحمت ہوگی یعنی اس کے یعنی, یعنی کتابوں پر کتابیں لکھی کہ اللہ کی رحمت کیسی ہے اس کو آپ کو ایک مثال دوں فرض دہ ایک شاعر گزرا ہے حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا زمانہ تھا اب ایک جنازے کے پیچھے فرض تک بھی جا رہا تھا حسن بصری رحمت اللہ علیہ بھی جا رہے تھے تو لوگ آپس میں بات کرنے لگے کہ جنازے کے پیچھے جتنے لوگ چلتے ہیں اس میں سب سے اچھا آدمی حسن بصری رحمت اللہ علیہ واقعی اللہ والے تھے تابعی ہے اور کہا کہ سب سے جو برا ہے تو کہا کہ یہ فرض تک ہے ہم ایسا اس کی اشعار کہتا ہے وہ بڑا شاعر تھا کہا کہ یعنی اشعار شاعروں کا کام ہوتا ہے ایسے اشعار کہتا رہتا ہے ہاں، خیر الناس اور شر الناس آج جمع ہو گئے سب سے اچھا آدمی بھی جنازے میں سب سے برا آدمی بھی جنازے میں ہاں، یہ بات فرض تک نے سنی جا کر حسن وسیع نے کہا کہ پتا ہے لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہا کہ خیر الناس اور شر الناس سب سے اچھا آدمی بھی آج جنازے میں آ گیا سب سے برا آدمی دونوں جمع ہے اب اللہ والے ایسا تو کہتے نہیں ہے کہ بھائی ہاں میں سب سے اچھا تو سب سے برا نہیں کہا کہ نہیں بھائی یہ ایسا نہیں ہے کہا کہ کوئی سب سے اچھا نہیں کوئی سب سے برا نہیں یعنی تیرے پاس کیا تھی کیا تیاری کی ہے آخرت کی اس نے کہا کہ ستر سال کا بوڑھا ہوگا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے کہا کچھ تو ہوگا کہا کہ ہاں شہادت اللہ الہ الا اللہ محمد رسول میرے پاس کلی میں شہادت ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے یعنی میں نام کا مسلمان ہوں گویا کہ اپنی زبان میں کہے دو کہا کہ میں نام کا مسلمان ہوں جیسا بھی ہوں لیکن میں مسلمان ہوں کبھی اسلام کو میں نے نہیں چھوڑا دیکھو یہ کوئی اہم بات نہیں تھی ایک معمولی نارمل بات تھی بات ختم ہو گئی اس کے بعد فرزدق کا انتقال ہو گیا کسی نے خواب میں دیکھا کہ فرزدق کیا گزری کہا کہ اللہ کے سامنے پیش کیا گیا کیا لایا کچھ بھی نہیں تھا تو کیا بتاؤں کہا کہ کچھ تو ہوگا کچھ نہیں کہا کہ یاد کر جنازے کے پیچھے والا واقعہ کیا ہوا تھا کہا کہ ایسا ایسا ہوا تھا کہا کہ تم نے سچے دل سے تیرے دل میں اسلام کی اور ایمان کی اتنی عظمت تھی اور نے اتنے اخلاص سے کہا تھا کہ میرے پاس ایمان ہے کلمہ ہے کچھ نہیں ہے تو تیرا یہ عمل اور تیرا یہ بول مجھے اتنا پسند آیا جائے اس کے بدلے میں میں تیری مغفرت کر دیتا ہوں اللہ کی رانی ایسا رحمت والا ہوگا ہم ایسا میں اس کے لیے پھر رحمت تو رحمان دنیا کے اعتبار سے اور رحیم آخرت کے اعتبار سے تو اللہ ایسی رحمت والا ہے اب ایسے رحمت والے رب کے ہم بندے ہیں اور اس نبی کے جو نبی رحمت ہے اللہ ہمارا رحمان رحیم نبی ہمارا نبی رحمت کہ کیسا نبی اور کیسا رحمت والا نبی ہمیں ملا یعنی اس کی رحمتوں کا کیا یعنی ٹھکانا یعنی, یعنی سوچنے سے ہم مجبور ہو جائے کہ ایسے بھی کوئی رحمت کر سکتا ہے کسی پر جن جن لوگوں نے مکہ سے نکالا تھا تکلیفوں کو تکلیفیں دی تھی اور نبی کیا ہے یعنی جب مکہ فتح ہو رہا ہے اور کیا ہے کچھ صحابہ جذبات میں آ گئے ہوتا ہے نا کہ بھائی کسی نے بہت تکلیف دی اور جب ہماری باری آئے تو آج بدلا لیں گے صحابہ کی زبان سے نکلنے لگا الوم یوم الملحمہ کہ آج تو خون بہانے کا دن ہے آج بدلا لیں گے ان لوگوں سے کسی نے جا کر کہا کہ آپ کے صحابہ ایسا کہہ رہے ہیں نبی نے سختی سے منع کیا کہ نہیں ایسا مت کہو یوں کہو کہ یوم المرحما آج تو رحم کرنے کا دن ہے کیسے کیسے لوگوں نے کن کو معاف کیا کہا کہ اس کے گھر میں دشمنوں کے نام لے کر اس کے گھر میں جو جائے اس کو امن اس کے گھر میں جو جائے یعنی دشمنوں کے نام لیے یہ ان کے نبی کا رحم تھا کہ ان لوگوں کو اسلام لانے پر اس نے مجبور کر دیا تو نبی بھی ہمیں ملا رحمت والا وہ عبداللہ ابن اب منافق کا واقعہ مسلم شریف میں اور بہت سے حدیث کی کتابوں میں مشہور ہے کہ منافقوں کا سردار پکا منافق ہر موقع پر نبی کو دھوکہ دینے والا ہر ہر موقع پر دھوکہ دینے والا اللہ کے نبی کی پاک ہماری امت کی ماں حضرت عائشہ پر تہمت لگانے والا جب وہ مر رہا ہے عبداللہ ابن ابئی تو ان کے بیٹے اس کے بیٹے جو تھے عبداللہ ان کا نام بھی عبداللہ تھا وہ پکے صحابی تھے کہا کہ بیٹا جب میں مر جاؤں تیرے نبی کو کہنا نہیں میرے جنازے کی نماز پڑھا دے بیٹے نے کہا کہ ابا کس منہ سے کہہ رہے ہو آپ نے تو پوری زندگی کیا کیا تکلیفیں پہنچائی ہے کہا کہ تو کہنا تو صحیح مجھ سے زیادہ غدار کوئی نہیں تو تیرے نبی سے زیادہ وفادار کوئی نہیں اب جا کر کہا گیا کل چونکہ باپ نے کہا تھا بیٹا تھا کہ اللہ کے نبی میرے باپ نے یوں کہا تھا کہ میں آؤں گا جنازے کی نماز پڑھاؤں گا گئے جنازے پر کھڑے ہوئے تو حضرت عمر نے پیچھے سے دامن کی جا حضرت عمر کہتے کہ زندگی میں ایک بے ادبی ہو گئی میں نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ اس کی جنازے کی نماز پڑھا رہے ہیں اس نے کیا قرآن میں اللہ نے آپ کو منع نہیں کیا فرمایا کہ ہم ایسے لوگوں کی نماز میں پڑھائے ستر مرتبہ آپ ان کی جنازے کی نماز پڑھائے گا تو بھی اللہ معاف نہیں کرے گا اور نبی بھی جانتے تھے کہ بھائی ستر مرتبہ یعنی جتنا بھی زیادہ پڑھائیں گے آپ اللہ معاف نہیں کرنے والا ہے لیکن نبی نے کیا معفوم لیا اللہ نے ستر بار نہ کہا ہے چل نہیں اس سے زیادہ میں ان کے لیے استغفار کر لوں گا جنازے پر نماز نہیں پڑھائی صرف اپنا یعنی ابا مبارک لائے تھے کرتا لائے تھے پہلے جب کفن دیا وہ بھی بھیجا کہ اس کو یہ پہنانا اور پھر جب ناس کو اتارا گیا تو منہ کھولا اور اپنا لواب مبارک اس کے منہ میں ڈالا کہ اگر میرے لواب سے اس کی مغفرت ہو سکتی ہے میں اپنا لواب اور تھوک دینے کے لیے بھی تیار ہوں اللہ کو نہ کہنا پڑا کہ آئندہ صاحب کسی بھی منافق کی جنازے کی نماز ہرگیز نہ پڑے صاف نہ کہنا پڑا نبی رحمت تو دیکھو مجھے کوئی آج گالی دے دے زندگی پر میں موقع میں تلاش کروں گا کہاں موقع ملا اس کو میں رسوائی کروں اور یہ ہر موقع پر اپنی یعنی امت کی ماں پر تہمت لگانے والا ہر ہر موقع پر ایک موقع پر نبی کو زلیل کہا تھا اللہ کے نبی کو اس نے زلیل کہا تھا اللہ کے نبی اس کی بھی جنازے کی نماز پڑھ کے معاف کر رہے ہیں سمجھے تو ہمیں ضرورت ہے میرے بھائی کہ ہم اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھائیں جب اللہ ہمارا رحمان رحیم نبی ہمارا رحمت والا تو ہمیں کیا ہے ایسی رحمت سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے اور اپنے گناہوں پہ بخش کروانی ہے رحمت والا مہینہ پھر دیا گیا اس میں بھی ہمیں اللہ سے کیا ہے زیادہ سے زیادہ اپنے استغفار کر اللہ سے معافی مانگے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو اور اللہ سے توبہ استغفار کرے موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا واقعہ یاد آ گیا بارش ہو رہی رہی تھی سب پریشان موسیٰ علیہ السلام استخا کے لیے نکلے سب کو جمع کیا اور اللہ سے دعا مانگ رہے کہ اللہ بارش اتار دے کون پریشان ہے اللہ کی طرف سے وہی آئی کہ موسا جتنے بھی تیری قوم ہے اس میں ایک میرا کافر نافرمان بندہ ہے چالیس سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے کفر کر رہا ہے اس کی وجہ سے میں نے بارش کو روکا ہے موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ بھائی جو ایسا گنہگار ہے وہ الگ ہو جائے تو اللہ بارش اتارے گا اب کوئی گیا ہی نہیں موسا کہ کوئی جا ہی نہیں رہا ہے ابھی تو یہ بات چل رہی تھی اور تھوڑی دیر میں بارش اتری مسا علیہ السلام کو بہت تعجب ہوا اللہ آپ نے کہا تھا کہ وہ بندہ الگ ہوگا تو بارش اترے گی قوم میں سے تو کوئی الگ ہوا ہی نہیں کیا معاملہ ہے اللہ کی طرف سے وہی آئے کہ موسا جس کی وجہ سے بارش کو روکا تھا اسی کی وجہ سے بارش کو اتار دیا کیسے کہا کہ اس نے مجھ سے اپنے تعلق کو صحیح کر لیا وہ یعنی وہ میرا فرما بردار اب بن گیا اس نے گناہ پہ توبہ کر لی اتنی یعنی دو چار سیکنڈ کی بات اتنی جلدی اللہ توبہ قبول کر لیتا ہے تو موسا علیہ السلام اصل بات آگے ہے موسا علیہ السلام نے کہا کہ اللہ مجھے وہ نہیں کون ہے وہ بندہ جس کی توبہ اتنی جلدی تو قبول کر لے کہا کہ موسا چالیس سال سے وہ میرا کھا کر میری نافرمانی کر رہا تھا تب اس کے راز کو کسی کے سامنے فاش نہیں کیا اب تو یہ میرا بن گیا ہے میرا بننے کے بعد میں اس کا راز کو فاش کروں گا ایسا رحمت والا اللہ ہمیں اللہ نے اس کے ہم بندے ہیں اور ایسے رحمت والے نبی کی ہم امتی ہے سمجھے تو میرے بھائی ہمیں بھی اپنے ایک دوسرے پر بھی رحم کا معاملہ کرنا ہے اور اللہ کی رحمت سے خوب فائدہ اٹھانا ہے تو اسی بات کو یہاں پر فرمایا اور رحمان الرحیم جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے الحمد رب العالمین کا معنی تھا کہ تمام تعریف حقیقی تعریف حقیقی شتائش اللہ کے لیے مخصوص ہے جو تمام جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے اور رحمان الرحیم جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے اب میرے بھائی جب اللہ بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا اور اللہ کی رحمت یہ تو اب اللہ کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ بھائی اللہ جب پرورش کرنے والا ہے پورے عالمین کی تو بھائی پرورش کے بعد اور کسی کی ہم یعنی اچھی تربیت کر تربیت کے بعد آثار کا اور اس کے نتیجے کا نکلنا یہ اس کی پرورش کی حقیقی نشانی ہے بتا نہیں بھائی کیونکہ کسی کو ہم نے بچپن سے پالا پوسا اب یہ جب بڑا ہو گیا کماتا ہو گیا تب یہ ہمارے ساتھ کیسا کرتا ہے تب ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں اسی طرح اسکول میں پورا سال پڑھاتے ہیں ٹیچر مدرسے میں استاذ پڑھاتے ہیں اس کے بعد امتحان ہوتا ہے کہ نہیں کہ بھائی پورا پڑھا ہے اس کا نتیجہ کیا ہے ریزلٹ کیا آیا تو جب اللہ نے عالمین کی پرورش کرنے والا ہے تو اب جب عالم ختم ہوگا اور جب پرورش مکمل ہوگی تو اللہ قیامت کو لائے گا کیوں تاکہ نیک لوگوں کو نیکی کا بدلہ ملے بروں کو ان کی برائی کی جزا ملے اسی کو آگے کی آیت میں فرمایا کہ ماں لکھی الدین پہلے رحمان الرحیم لائے پھر مالک یوم الدین لائے یہاں پر بھی بتلایا پہلے رحمت پھر مالک یوم الدین کے بعد کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غصے سے بڑھی ہوئی ہے اس لیے رحمان الرحیم کے بعد مالک یوم الدین کو فرمایا مالک الدین کا ترجمہ ہوں گا وہ مالک ہے روز جزا کا یعنی قیامت کے دن کا وہ مالک ہے لفظ مالک کو استعمال کیا مفسرین فرما دے کہ پورے قرآن کریم میں لفظ مالک اس جگہ کے علاوہ کوئی اور جگہ نہیں ہے عجائب القرآن قرآن کے معجزوں میں قرآن کے یعنی غرائبات میں سے لکھا ہے کہ ہر ہر صورت ایک سو چودہ صورتوں میں ہر ہر صورت میں کوئی نہ کوئی ایسا لفظ موجود ہے جو اسی صورت میں دوسری جگہ نہیں ہے جیسے یہاں پر مالک پورے قرآن میں مالک کسی اور جگہ نہیں ہے چھوٹی سے چھوٹی صورت ہے وہاں پر بھی ایک کوئی ایک لفظ تو ایسا ہوگا جو دوسری جگہ نہیں ہوگا یہ قرآن کے سچے ہونے کی اور اس کی صداقت کی نشانی ہے تو کہا کہ مالک یہ امید دین وہ قیامت کے دن کا روز جزا کا مالک ہے تو رب سے آئے یہ بیان فرمایا کہ الرحمن الرحیم لائے اور اس کے بعد مالک یہ امید دین لائے تو ابھی جیسے اللہ کی رحمت کا بیان ہوا تو کہاں کا اللہ کی رحمت سن سن کر کہیں بندے اللہ کی رحمت کے چکر میں پڑ کر اللہ سے غافل نہیں ہو جائے کہ اللہ تو بہت رحمان ہے بہت رحم کرنے والا ہے نا ہمارا الفاظ کہ بھائی چلو نہیں کچھ نہیں اللہ تو بہت بخشنے والا ہے بڑا مہربان ہے بڑا رحم کرنے والا ہے تو کہیں بندے رحمت سے دھوکے میں نہ آ جائے تو ساتھ میں رحبت بھی بتلایا رحمت بتلائے تو اب ڈرا بھی رہے تاکہ دونوں پہلو ہونے چاہیے تو کہا کہ اللہ قیامت کی دن کا مالک بھی ہے قرآن میں اسی بہت سی جگہ پر یہ دونوں مضمون جہاں اللہ کی رحمت بیان فرمائی وہاں پھر اللہ کی پکڑ کو بھی بیان فرمایا ایک جگہ یوں فرمایا سر غافر میں غافر ازدم بے قوبی شدید جب گناہ معاف کرنے والا ہے توبہ قبول کرنے والا ہے تو سختی سے پکڑ کرنے والا اور عذاب دینے والا بھی ہے ایک جگہ یوں فرمایا عبادی انی ان الغفور الرحیم میں غفور الرحیم ہوں دوسرے کے ساتھ میں یوں بھی فرمایا کہ میری پکڑ بڑی دردناک ہے تو دونوں ساتھ ساتھ ہو بیلنس پیدا کرنے کے لیے اور رحمان رحیم لائے تو کہیں اللہ کی رحمت رحمت سن سن کر ہم دھوکے میں نہ آ جائے تو ساتھ میں کہا کہ مالک یوم الدین اللہ قیامت کے دن کا مالک بھی ہے سمجھے تو کہا کہ مالک یوم الدین اللہ روز جزا کا مالک ہے اب بھائی قیامت کے دن روز جزا کی کیا ضرورت ہے کیوں اللہ قائم کرے گا تو اس کا جواب مفسرین نے دیا کہ بھائی دنیا میں تو سب برابر ہے کہ نہیں باغی بھی برابر ہے اور فرما بردار بھی برابر ہے ایمان والا بھی برابر ہے کافر بھی برابر ہے روزہ رکھنے والے بھی برابر ہے اور جو روزہ نہ رکھ کر لوگوں کے سامنے کھاتے پیتے وہ بھی برابر ہے ہوتا ہے نہیں کوئی کہنے جاتا ہے بھائی تیرا کیا جاتا ہے تو کون کہنے والا آج تو سب برابر نظر آ رہے ہیں بلکہ وہ اور زیادہ بغاوت میں سرکسی سے پھر رہے ہیں ہوتا ہے کہ نہیں تو کہا کہ پھر یہ کیا ہوگا یعنی نیکی کرنے والا کو فائدہ کیسے پھر اور گناہ کرنے والے کو نقصان کیا تو کہا کہ اللہ قیامت کا دن قائم کرے گا روز جزا قائم ہوگی نیک کام کرنے والوں کو لیزی اللہ دین اصاؤ ملو برائی کرنے والوں کو اس کا بدلہ ملے گا وہ دین احسن اور جو اچھائی کریں گے ان کو اچھا حسنا کا ثواب یعنی اچھائی کا بدلہ دیا جائے گا اس لیے اللہ قیامت کو قائم کرے گا گویا کہ عقل میں آنے والی بھی بات ہے کہ بھائی اچھا ہے بھائی پورے سال محنت کرتا ہے ریزلٹ آتا ہے تو اس کا اول نمبر آتا ہے محنت نہیں کرتا ہے وہ فیل ہوتا ہے تو یہاں پر بھی ایسا کہ جو اللہ کا باغی ہے اس کو جہنم تیار ہو جو اللہ کا متی فرما بردار ہے اس کے لیے اللہ نے جنت تیار کر رکھی ہے تو اس کے لیے کہا علی مالک یوم الدین وہ روز جزا کا مالک ہے قابل غور بات ہے کہ اللہ نے استعمال کیا مالک یوم الدین قرآن کا ایک ایک لفظ قرآن کا تو ایک ایک لفظ اللہ نے کیوں انتخاب کیا اس کی حکمتیں لکھی ہے کہ یہ لفظ کیوں لایا گیا اللہ نے کہا مالک مالک کہتے ہیں کہ جس کو اپنی مملوکیت پر پورا اختیار ہو کہ بھائی مان لو کہ بھائی میں ایک پتھر کا مالک ہوں اب میں اس پتھر کو جہاں چاہوں استعمال کروں اگر نہیں بھائی میں اس کو چاہوں تو ٹوائلٹ میں لگاؤں چاہوں تو بیڈ روم میں لگاؤں بھائی میرا پتھر ہے میں مالک ہوں اس کا تو مالک وہ ہے جس کو اپنے مملوک پر پورا اختیار ہو اس کو کہتے ہیں مالک وہ کہ اللہ نے کہا مالک یوم الدین میں قیامت کے دن کا روزے جزا کا مالک ہوں اب اللہ کو پورا اختیار اللہ چاہے تو گنہگاروں کو گناہ کو معاف کر دے جیسے کہ چھوٹے چھوٹے بہانے پر اللہ معاف کرے گا اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں میں نے آپ کو رواج سنا کہ آسمان تک گناہ پہنچ جائے پھر بھی اللہ سے معافی مانگیں گے اللہ معاف کر دے گا تو یہ کیا ہے اللہ اللہ کی ملکیت ہے اللہ مالک ہے قیامت کے دن کا اسلام سے پہلے بہت سے لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ گناہوں کو معاف نہیں کرے گا گنہ گاروں کو اللہ معاف نہیں کرے گا اس پر پکڑ ضرور کرے گا تو گویا کہ ان کی تردید ہوگی کہ اللہ چاہے گا تو کبھی ایسا کوئی رمضان کا مہینہ ہوگا کبھی کوئی ستائیس کی رات ہوگی للت القدر ہوگی لے کیا ہے پندرہ شابان ہوگی کبھی اللہ کے سامنے اکیلے میں رویا ہوگا آنسو کا ایک قطرہ بہا ہوگا ہو سکتا ہے اخلاص والا آنسو کا کترا ہو آنسو کا یہ کترا جہنم کے آپ کو انسان کے لیے بجھا سکتا ہے کیا کہ بھائی مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے میں تو مالک ہوں گا میں معمولی معمولی بہانے پر معاف کر دوں گویا کہ ان کے عقیدے کی تردید ہو گئی ساتھ ساتھ میں عیسائیوں کے ایک عقیدے کی بھی تردید ہو گئی ان کا بھی جواب ہو گیا عیسائیوں کہتے ہیں ان کا عقیدہ ہے عقیدہ کفارہ جس کو کہتے ہیں وہ یوں کہتے ہیں کہ اللہ بندوں کو گنہگار بندوں کو معاف کرنا چاہے تو بھی معاف نہیں کر سکتا تھا تو اللہ نے مجبور ہو کر اپنے بیٹے نعوذ باللہ عیسیٰ کو عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا کہتے ہیں کہ اللہ نے مجبور ہو کر عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا کے وہ قربانی دے اور پھر وہ بخشش کروائے تو مجبور ہو کر اللہ نے عیسیٰ کو بھیجا کفارے کے طور پر دنیا کے اندر تو اللہ نے کہہ دیا کہ بھائی ایسا کچھ ہے نہیں یہ سب تو کیا ہے تمہاری فاسد باتیں ہیں اللہ قیامت کے دن کا مالک ہوگا جس کو چاہے گا اللہ معاف کرے گا جس کی چاہے گا اللہ پکڑ کرے گا کیونکہ وہ مالک ہے تو اللہ نے مالک کا کیا ہمارے استاد شیخ حنیف صاحب فرما کہ اللہ نے حاکم کا لفظ نہیں فرمایا حاکم یعنی فیصلہ کرنے والا حالانکہ اللہ فیصلہ ہی کرے گا سب کا اللہ نے لیکن مالک کا لفظ استعمال کیا اس کی حکمت بیان فرمائی اس کی مثالیں دی سمجھانے کے لیے کہا کہ دیکھو دنیا میں بھائی پہلے ہندوستان کی کورٹ کا معاملہ کیا ہے بھائی کوئی کیس چل جائے سیشن کورٹ میں کیس چل جائے اب کورٹ میں بھائی کوئی مجرم تھا اس نے کوئی گناہ کیا تھا کورٹ نے ججمنٹ دیا کہ بھائی اس کو اس کے گناہ کی سزا دی جائے پھانسی دی جائے اب وہ مجرم کیا کرے گا سیشن کورٹ کے بعد ہائی کورٹ ہے اب وہاں پر ارضی کرے گا کہ بھائی ہے واپس کے اوپر دلیل کی جائے سیشن کی بات ہائی کورٹ ہائی کورٹ بھی کہا کہ نہیں تیرا گنا ایسا ہے کہ تیرے گنا پر پھانسی ملے گی اب پھانسی کی سزا ہائی کورٹ نے بھی لگائی اب کیا ہوگا اس کے اوپر سپریم کورٹ کہ بھائی یہ ہے گنا ایسا ہے وہاں کیس چلے گا سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا کہ نہیں تیرا گنا ایسا ہے کہ تجھے پھانسی ملنی چاہیے اب سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا اب supreme court high court session court کیا ہے قانون کے تابے ہے بھائی قانون جیسا ہوگا ویسے اس کے مطابق ججمنٹ دیں گے فیصلہ کریں گے قانون کے ماتا ہاتھ ہے قانون کے پابند ہے وہ لوگ اب کیا ہوتا ہے بھائی قاعدہ جانتے ہو نہیں جانتے ہو تو جان لو سپریم کورٹ کسی کی پھانسی کی سزا دے دے اب کیا ہوتا ہے آخری راستہ راشٹرپتی کے پاس ارضی جاتی ہے دیانی ارضی گجراتی میں کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا گنا تو وہ گنہ کا اقرار کرتا ہے میرا گنا تو ایسا ہے کہ مجھے پھانسی دی جائے لیکن میں آپ سے معافی مانگتا ہوں راشٹرپتی کیا ہے گویا کہ ملک کے مالک ہے گویا کے دوسری زبان میں کہے تو بھائی ملک کے مالک ہے اب اس کے سامنے دیا کی عرضی جاتی ہے اب وہ اگر چاہے تو معاف کر دے اب راشٹرپتی یعنی قاعدے کے اعتبار سے اس کو پھانسی ملنی چاہیے لیکن راشٹرپتی کیا ہے ملک کے مالک ہے وہ گنہگار کو معاف کر دے کہ ہاں معافی تو معافی پھر کوئی کورٹ اور کوئی سپریم کورٹ اور کوئی اس کو پوچھ نہیں سکتا اب جب یہ بات سمجھے تو سمجھو اللہ بھی کیا ہے حاکم نہیں کہا حاکم تو قانون کا پابند ہوتا ہے اب پابند ہوتا ہے ہوتا ہے تو گنا ہے تو جا جہنم ہے نیکی ہے تو جنت میں بھائی پابند ہے لیکن اللہ نے کہا کہ میں مالک ہوں جب مالک ہوں تو چاہے جتنے ڈھیر سارے نوانو دفتر بھر کر گنا ہوں گے ایک انسان کے نوانو دفتر دفتر اسکول والے دفتر نہیں دفتر سے مطلب جہاں تک نظر پڑے وہاں تک ایک دفتر ایسے نوانو دفتر ہوں گے گنا کے لیکن کہے گا اللہ بندے کو کہ بندے جا ایک کاغذ دے گا پرچی چھوٹی سی چٹھی کہ اس کو جا کے رکھ نام آئے عمل میں نیکی کے پلے میں وہ کہے گا اللہ کیوں مذاق کر رہے ہیں نواں دفتر بھر کر اتنے گنا ہے یہ کیا ہو رکھ تو صحیح جا کے وہ رکھے گا یہ پلہ جھک جائے گا دیکھیے گا تو کیا ہوگا وہ کلیمہ ہوگا کلیموں کا مقابلہ کون سی چیز وزندار ہو سکتی ہے وہ زندگی میں ایک مرتبہ اخلاص سے کلمہ پڑا ہوگا وہ کلمہ ہوگا سمجھے میرے بھائی تو اللہ مالک ہوگا چھوٹے چھوٹے بہانے پر اللہ معاف کر دے گا اس لیے استعمال میں کہ مالکی الدین اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے پھر دین کہتے ہیں جزا حساب کو الیوم اما اللہ اللہ قیامت کے دن کیا ہے ان کے اعمال کا یعنی وہاں پر بھی دین استعمال کیا گیا کہ جس کا معنی ہوتا ہے جزا بدلہ اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے وہ تیسری آیت لا کر فرمایا کہ مالک یہ امید دین اللہ روز جزا کا مالک ہے بتلا کہ بندو تمہاری جو ملکیت ہے آج جو کہتے میرا ہے یہ میرا یہ میرا ہے فلاں میرا فلاں آج جو ہر ایک اپنے اپنے بارے میں ملکیت یہ سب کی سب ملکیت ختم ہو جائے گی سب کی ملکیت ختم ہو جائے گی اور اللہ کی ملکیت باقی رہے گی قرآن میں جو اس کے دوسری جگہ یوں فرمایا لمن الملک الیوم اللہ تحمت میں کہے گا لمن الملک الیوم آج کس کی بادشاہت ہے لاہ الواحد القہار آج اکیلے اللہ کی جو کہار ہے اس کی بادشاہت ہے تو سب کی یہ ملکت جو کس کو یہ ملکیت میری وہ ملکیت میرے پاس یہ پراپرٹی سب ملکیت ختم اور قیامت کا دن آ جائے گا نیکوں کو نیکی کا بدلا بروں کو برائی کا بدلا دیا جائے گا اس لیے فرمایا کہ مالک یوم الدین اللہ قیامت کے دن کا روز جزا کا مالک ہے تین آیت یہاں پوری ہو رہی ہے مفسر نے عجیب بات بیان فرمائی کہ تین آیت میں پہلی ہی تین آیت میں اسلام کے تین اہم بنیادی عقیدوں کا ذکر ہو گیا عقیدہ عقیدہ یعنی مانیتا جس کو ہم کہتے ہیں سوچ یعنی تین عقیدوں کا ذکر یہاں پر اللہ نے کر دیا پہلے نمبر پر لایا الحمد للہ رب العالمین رب العالمین کا استعمال کہ بھائی وہ اللہ کیا ہے رب العالمین عالمین کی پرورش کرنے والا ہے تمام جہانوں کا پالنے والا اکیلا اللہ ہے یہ توحید کی بات ہو گئی کہ یہاں توحید کا عقیدہ کہ اللہ ہی کی عبادت کرو جب عالم کو وہ پالنے والا ہے تو رب العالمین نے توحید کا عقیدہ ثابت کیا پھر جب اللہ پرورش کرنے والا ہے سب مصلیتوں کو سامنے رکھ کر تو دنیا میں ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا تو ان کو پیدا کر کے کہ بھائی جو چاہے جیسے چاہے زندگی گزارے اللہ نے بندوں کو پیدا کیا ساتھ میں رسولوں کا سلسلہ بھی جاری کیا سلسلہ رسالت جاری کیا تاکہ رسول بتلائے کہ بندوں کو زندگی کیسے گزارنی ہے تو صفت رحمت کی وجہ سے رسالت کا سلسلہ پیغمبر جاری ہوئے جو آپ بندوں کے لیے کیا ضروری ہے پیغمبروں پیغمبروں کی باتوں کو مانے ان کی ہدایت پر عمل کرے جو نہ کہے اس سے مر بچ جائے تو یہ اس سے سلسلے رسالت کا نہیں رسالت کا عقیدہ ثابت ہوا کہ بھائی پیغمبروں کو ماننا کیوں ضروری ہے پہلی آیت سے توحید ثابت ہوا دوسری آیت سے رسالت ثابت ہوا تیسری آیت مالک یوم الدین کہ نیک لوگوں کو نیکی کا بدلہ دیا جانا ضروری ہے بروں کو برائی کا یعنی بدلہ دیا جانا ضروری ہے تو اللہ اس کے لیے قیامت کا دن قائم کرے گا جس کو کہتے ہیں آخرت کا عقیدہ تو اسلام کے سب سے اہم عقیدوں میں یہ تین عقیدے توحید رسالت اور آخرت تین عقیدوں کا بیان پہلی تین آیتوں کے اندر اللہ نے گویا کے کر دیا تو قرآن پہ کتاب ہے میرے بھائی ایک ایک لفظ کے اندر کیا کیا اشارے ہوتے ہیں اور کیا کیا معنی ہوتے ہیں اللہ رب العزت تینوں عقیدوں کو پختگی سے ہمیں کیا ہمارے دلوں میں پیدا کر دے اور اس کی رحمت سے فائدہ اٹھانے کی ہمیں اللہ توفیق عطا فرمائے دیکھو اللہ کا رحمت کی بات ہوئی اور رحمت کی بارش شروع ہو گئی یہ بھی اللہ کا ایک کرم ہے کہ نہیں رحمت کی بات اللہ کی کر رہے تھے اور اللہ کی رحمت آئی اللہ کیا ہے ہمارے لیے سیب بن نافیہ بنا نفع والی رحمت والی بارش اللہ نے عطا فرما دے اللہ کا یہ سنی بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے سبحان رائے صبح سبحان اللہ عمر بھائی ہمدی غلط شروع اللہ اللہ اللہ کا نقصد